دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ڈنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر ڈنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ڈنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور چاند ہی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو اعلی حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو اعلی کے غلام سے الجھنا چھوڑ دو پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر جب رضا کی اٹھ گئی تلوار تو پھر کیا ہوا جب رضا کی اٹھ گئی تلوار تو پھر کیا ہوا جب رضا کی اٹھ گئی تلوار تو پھر کیا ہوا ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر ڈنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دشمنان نے کو دیکھ لینا پل سرا دشمنا نے کو دیکھ لینا پل سرا دشمنا نے کو دیکھ لینا پل سرا ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ڈال دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ڈنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ڈنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر